الرحمن الرحیم و اما نرینک بعض الذین عیدهم او نتوفینک فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب اولم یرو انا نقدل ارغنا ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمی وهو سریع الحساب وقد مکر الذین من قبلهم فللہ المکر جمیع یعلم ما تکسر کل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم اور یہ کہ ہم بعض وہ وعدے جو آپ کے ساتھ اے نبی کیے ہیں آپ کی زندگی میں پورے کر دیں گے یا یہ کہ جب آپ کو وفات دے دیں گے تو آپ کے بعد وہ پورے کریں گے بس آپ کی ذمہ ہے ہماری بات کو پہنچانا اور ہمارے ذمہ ہے حساب کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو اطراف سے کم کرتے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فیصلہ جو کرتا ہے اس فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور وہ جلدی حساب کرنے والا ہے وقدمہ کر الزین امن قبل ہیم المکر و جمعہ اور تحقیق وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے بھی مکر کیے سب کے مکر اللہ کی قبضے میں ہیں اللہ جانتا ہے جو لوگ کمائی کر رہے ہیں مطلب اعمال کر رہے ہیں اور ان قریب کافر لوگ جان لیں گے کہ آخرت کا ٹکانہ اچھا کس کے لیے یقول الزین کفرو لسطم الصلاح کافر لوگ بعض دفعہ یوں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور سلام آپ پیغمبر ہی نہیں فرما دیجئے میری پیغمبری پر اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان اور وہ لوگ گواہی کے طور پر کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم موجود ہے گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے کیے ایک وعدہ یہ کہ آپ کو غالب کریں گے فاتح بنائیں گے فاتح ہونے کی صورت غزوہ بدر وغیرہ میں سامنے آ گئی اور غالب بننے کی صورت وہ فتح مکہ کے موقع پر سامنے آ گئی کہ جن لوگوں نے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا تھا وہ سارے گویا کہ آپ مغلوب ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی یہ تو وہ ہے مانا کا بعض الزین عائد ہوں یعنی وہ بعض وعدے جو ہم نے اے نبی آپ کے ساتھ کیے وہ پورے کریں گے دوسرے بعض وہ وعدے آپ کے صحابہ کے دور میں پورے ہو جائیں گے کہ پورے علاقے میں امن ہوگا پھر تیارت پہ یوں حکومت ہوگی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ امن کا نظام آیا فنما علیہ بلا اے نبی آپ کے ذمہ ہے بات کو پہنچانا لوگوں کو ہدایت دینا کوئی مانے یا نہ مانے اس کے بارے میں پھر حساب و کتاب یہ اللہ کا کام ہے اولم یرو من کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو سکیڑتے آ رہے ہیں مکہ کے ارد گرد مراد یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچ گئے مدینہ میں پہنچ گئے تو قبائل مسلمان ہونے لگے اب صرف مکہ ایسا رہ گیا تھا کہ جس میں اسلام کا غلبہ نہیں تھا فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی نصیب ہو گیا تو من اطراف ہا سے مراد مکہ کے ارد گرد کے علاقے کے لوگ اور اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ نبی کو وہ غالب کرے گا لام واقب اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور جلد حساب والا رہی یہ بات کہ مشرقین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے خلاف مکرو فریب کرتب ترتیبیں مشورے کرتے رہتے ہیں فلّہ و جمی یہ تمام مکر اللہ کی ملکیت میں ہے اللہ کے قبضے میں ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے قرآن مجید نے نام پارے میں قد مکر اللہ زین قبل کی بات ذکر کی ہے کہ نبی آپ کے بارے میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو گرفتار کریں گے یا الزب اللہ آپ کو قتل کریں گے یا جلا وطن کریں گے تو بہرحال کر رہے ہیں اللہ نے کامیابی نصیب کر نصیحت یا تقسب نفس بس یا اللہ تعالیٰ ہر بندے کے عمل کو جانتا ہے کس درجے میں ہے کیسا ہے اخلاص کیسا ہے اور ان قریب کافر لوگ جان لیں گے کہ انہوں نے کیسا عمل کیا تھا اور کیا ان کو پھر مل رہا ہے مزید بے ادبی میں یہ بات کرتے ہیں یقول الکافر یقول الزین کفر کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں وہ جو دوسرے مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پیغمبر ہوتے تو آپ کے سونے کا گھر ہوتا فلان ہوتا اس طرح کی بات اے نبی آپ فرما دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بین میرے لیے گواہی کے طور پر اللہ کافی ہے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا اور وہ میری پیغمبری کے اوپر گواہ بھی ہے اور اور وہ بھی میری نبوت پر گواہ ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں اللہ نے انہیں علم عطا کیا تو میری نبوت پر وہ گواہ ہیں بعض رات من عندہ علم الکتاب سے مسلمان مسلمان مراد بھی بھی ہیں ہیں عام جس میں صحابہ سارے ایمان والے ہیں بعض رات نے من عندہ علم الکتاب سے مراد وہ سابقہ کتاب والے لیے ہیں کتاب جس میں عبداللہ ابن سلام وغیرہ دوسرے حضرات ہیں کہ ان کو پاس کتاب کا علم تھا اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچانا آپ پر ایمان لایا تو وہ بھی گواہ ہیں نبی کی نبوت پر قرآن مجید نے سورہ آل عمران تیسرے بارے میں ایک بڑی عظیم عید بیان فرمائی نازل کی فرمایا یہ نیک لوگ الصابرین والصادقین والقانتین والمنا والمنفقین والمستغفرین بالاسحاب یہ نیک لوگوں کی جماعت صبر کرنے والے سچ بولنے والے دعائیں کرنے والے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے صبح سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرنے والے نیک لوگوں کی صفات بیان کی سورہ آل عمران آگے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ ہی معبود ہے اور اللہ کی وحدانیت پر کون گواہی دیتے ہیں والملائکہ اور فرشتے اللہ کی وحدانیت پر گواہ ہیں اور کون گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر وہ العلم قائم بالقسط اور وہ علم والے لوگ جو انصاف کے ساتھ علم کے اوپر قائم ہیں وہ علم والے لوگ علماء جو انصاف کے ساتھ علم پر قائم ہیں وہ اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں لا الہ الا ہو وہ گواہی وہ ہے کہ وہ غالب اور حکمت والا ہے آگے فرمایا اسی عید کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام کہ دین اللہ کے نزدیک دین کہتے ہیں چلنے کو یعنی کیا اصول ہے کیا ضابطے ہیں کیا ترتیب ہے اس انتظام کے نام ہوتا ہے دین اسی وجہ سے جو بندہ نیک ہوتا ہے نا تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا دیندار شخص ہے وہ دیندار کا مطلب کیا ہے نماز روزہ یوں یعنی اصول شریعت جو اسلام نے ایک نظم دیا ہے عقیدے کا عبادت کا معاشرت کا گھر میں رہن سہن کا وغیرہ اس نظم کے تحت جو شخص چل رہا ہوتا ہے اس کو دیندار کہتے ہیں تو دین نام ہوتا ہے راستے کا طریقے کا وہ اللہ کے فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے یعنی اسی کے مطابق اب نظام ہے اور سارے دین ختم ہو گئے یہاں میں جو سورہ علی عمران کی عید نکال کے بات کر رہا ہوں کہ یہاں فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت پر گواہی دینے والے اللہ خود ہیں اور فرشتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر گواہی دینے والے اور العلم ہیں ہیں وہ علماء جو قائم بالقسط یعنی یہاں پر ساتھ قید لگائی فرشتوں کے ساتھ قید نہیں لگائی کہ اللہ کی وحدانیت پر گواہ ہیں فرشتے جبکہ نیک ہوں ان کے ساتھ قید نہیں لگائی اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں علماء بشرتے کہ وہ اپنے اس اسلام اپنے اس علم کے اوپر انصاف کے ساتھ قائم ہیں اس علم کو مور توڑ کر غلط رخ دے کر لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہے تو علماء کے ساتھ یہ قید لگائی ہے کیونکہ اس میں خطرہ ہے اور ایک حدیث بھی آتا ہے نا کہ فتنے شروع بھی ہوں گے تو علماء سے اور اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ وہ علماء جو فتنے کے موجد تھے وہ خود اس میں پھنس جائیں گے اور پھر راستہ نہیں ملے گا کہ اس فتنے سے نکلنا کیسا ہے آپ لوگ تو بڑے قریب سیکٹر میں آباد ہو شہد اللہ لا الہ الا العلم بالقسط اللہ کی بہدانیت پر گواہی دینے والے اللہ خود ہیں اور فرشتے ہیں اور نیک علماء جو سرات مستقیم پر ہیں یہ اللہ کی وحدانیت پر گواہ ہیں اب یہاں تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی کی بات کی ہے سورہ آل عمران تیسرے پارے میں سورہ کی آخری ہے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کی بات کی ہے فرمایا کفا بلّہ شہید اے نبی یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں ہم نہیں مانتے آپ کو پیغمبر آپ ان کو بتا دیں کہ تمہاری گواہی کی تمہاری تصدیق کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میری رسالت کے کے اوپر گواہی طور پر اللہ رب العزت کافی ہے اور وہ لوگ میری نبوت کے اوپر گواہی کے طور پر کافی ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے وہ حقائق سے باخبر ہیں کہ جو شخص دلائل کے لحاظ سے ایک چیز کو سمجھ چکا ہو دلائل کے لحاظ سے ایک چیز کو سمجھ چکا ہو تو اس اس کو پھر راستے سے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے وہ دلائل کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو سمجھا اللہ کے نبی کو سمجھا ہے تو نبی کی نبوت پر گواہی کے طور پر اللہ کافی ہے وہ من کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر گواہی کے طور پر وہ لوگ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے اس میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد تک کہ آپ دیکھیں کہ جو مکی دور ہے کہ اس حد تک ظلم کیا جا رہا ہے صحابہ اکرام پر اور چند لوگ مسلمان ہوئے جس میں بظاہر ظاہری طور پر وہ ویسے ہی کمزور تھے اور کمزوروں کو مارنا تو ایک لحاظ سے آسان ہوتا ہے جیسے حکومت کا جب بس چلے تو مولوی صاحبان کو دب دیتی ہے پتہ ہے نا کمزور سے لوگ ہیں بے بس لوگ ہیں ان کے ساتھ کون ہے مقتدی بھی نماز پڑھ کے سر چھٹتے ہوئے اپنے دفتر چلے جائیں گے خیر یہ مولوی صاحب تھا ہی ایسا یہ تقریر ہی ایسی سخت کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسا جو کمزور لوگ تھے غلام تھے بے بس تھے مسافر بے سہارا تھے نبی پر ایمان لایا مشرقین مکہ نے مارنا شروع کر دیا وہ کمزور لوگ جو بظاہر دنیا کے لحاظ سے بھی کمزور تھے لیکن وہ اپنے ایمان کے اوپر اتنے مضبوط تھے کہ جان کا نذرانہ دینا وہ آسان سمجھتے تھے لیکن ایمان اور اسلام سے پھرنا ان کے لیے یہ سوچ ہی بہت مشکل تھی پھرنا دور کی بات ہے اسی کو فرمایا من الکتاب صاحب رضی اللہ تعالیٰ جب عراق کے علاقے کے گورنر تھے عراق کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین تھے شکایت لگ گئی کہ حضرت صاحب صحیح نماز با جماعت کے ساتھ بن نبی شریک نہیں ہوتے اور تقسیم میں انصاف نہیں کرتے یا جہاد میں خود شریک نہیں ہوتے اس طرح کی دو تین باتیں لوگوں نے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زہر بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ ہے جس کی باتوں کی تائید قرآن وہی کی شکل میں لے کے آتا ہے یہ وہ بادشاہ معمولی بادشاہ نہیں کہ ایک ہی بات کو سن کے فوراً فیصلہ کر دینے والے ہیں حالانکہ عمر سات بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ وہ نیک شخص ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں آپ کے ماموں ہیں سات بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان میں یہ کہا کرتے تھے یہ میرا مامو ہے سات میرا مامو ہے کوئی مجھے دکھائے نا میرے ماموں جیسا کسی کا مامو ہے کیوں اپنی واض و نصیحت میں اس شخص کے بارے میں یہ کہا کرتے ہیں یہ وہی سعد ہے جو فتح مکہ کے موقع پہ بیمار ہو گئے تھے اور آپ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا سعد نے کہ لگتا یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری ایک ہی بیٹی ہے اور جو پیسہ ویسا ہے کچھ میری بیٹی کو دے دیا جائے باقی اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا رجول آپ ایسے آدمی ہوں کہ آپ کو دل کی مرض لگی ہوئی ہے آپ کے دل کے وال بند ہیں ایک صحابی کو فرمایا کہ فلاں حکیم کے پاس لے جاؤ اور اس کو یہ کہو کہ وہ اجوا کھجور بما گٹھلی کوٹ کے ان کو ہر روز نہار منہ صبح صبح کھلائے اور فرمایا ساتھ آپ نہیں مرو گے آپ زندہ رہو گے ایک وقت تک آپ اسلام کا دین کا کام کرو گے پریشان نہ ہو آپ نہیں مرو گے آپ کو دل کی مرض تھی اور وہ علاج آپ کو بتا دیا وہ حکیم کا نام بتا دیا طائف کا وہ حکیم تھا امام ابو داود رحم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب داود شریف میں اس واقعے کو پورا لکھا ہے بہرحال وہ صحیح ہو گئے اور وغیرہ وغیرہ بہت بڑے عرصے تک وہ رہے اور ماشاءاللہ اللہ بہت بزرگ آدمی سعد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ لیکن شکایت تک جو میں بات کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے تحقیق کی ایک ٹیم بھیجی مختلف علاقوں میں مسجدوں میں جا کے اعلان کیا کہ جو عراق کا یہ گورنر بن وقاص تمہیں دیا تھا اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے لوگوں نے کہا بہت اچھے آدمی ہے وغیرہ وغیرہ ایک جگہ پہ ایک شخص کھڑا ہوا کہ ہمیں بتانا تو نہیں تھا لیکن آپ بار بار پوچھ رہے ہو تو چلو بتا ہی دیتے ہیں ساتھ میں یہ غلطی ہے ساتھ میں یہ غلطی ہے جو ابھی آپ کو بتائیے ساتھ میں یہ ساتھ تو ادھر تھے ساتھ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اے میرے رب اگر یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس نے تین میرے اوپر عیب لگائے اس کو میں تین بدوائیں دے رہا ہوں اگر یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے تو ان تینوں چیزوں میں مبتلا ہو جائے ایک تو اس کی عمر لمبی ہو دوسرا یہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے اور تیسرا یہ کہ بڑھاپے کے زمانے میں آ کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گندی بات میں مبتلا ہو جائے اور ایسے ہی ہوا کہ وہ دعا قبول ہو گئی اور ایسے ہی ہوا اور وہ کہتا تھا کہ وہ شخص کہتا تھا کہ سیب کی دعوت و ساتھ مجھے برباد کر دیا ہے وقاص کی دعا نے تو بات یہ ہے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اسلام کو سمجھا تھا اور اسلام کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپایا اسی کے بارے میں فرمایا کہ میرے نبی کی نبوت پر گواہی اللہ نے دی ومن علم الکتاب اور جن کے پاس شریعت کی بات ہے کتاب ہے وہ نبی کی نبوت پر گواہ ہے اللہ نصیب